تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا و آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ اللہ بڑے بردبار اور بخشنہار ہیں سامعین نبی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والی کل مخلوق اللہ کی قدوسیت تسبیح تنظیح تعظیم جلالت بزرگی بڑائی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے اور مشرقین جو نکمے اور باطل اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانتے ہیں ان سے یہ تمام مخلوق برات کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کی الوحیت اور ربوبیت میں اللہ کو اکیلا اور بغیر کسی شریک کے مانتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی زندہ شہادت ہے ان نالائق کفار و مشرقین لوگوں کے اقوال سے مخلوق تکلیف میں ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین دھس جائے پہاڑ ٹوٹ جائیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ کھانا کھاتے میں کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے تھے تفسیر اپنے جریر میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے الحمد کلمہ شکر ہے اس کا نہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا نہ شکرہ ہے اللہ اکبر زمین و آسمان کی فضا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح و نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا جب کوئی حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ متی ہوا اور مجھے سونپا مسند احمد میں ہے کہ ایک عرابی قیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی گھنڈیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے رسول اللہ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو دیکھتا نہیں ہوں پھر رسول اللہ واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے کہ نو علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے دو حکم دیتا ہوں اور دو ممانعت یعنی دو باتوں سے روکتا ہوں ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں دوسرے تکبر سے روکتا ہوں اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اس لیے کہ آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا سنو اگر تمام آسمان و زمین ایک حلقہ بنا دیے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے دوسرا حکم میرا سبحان اللہ ہی و ہی پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے یکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں ستون درخت دروازوں کی چولیں ان کے بڑھتے کھلتے آواز پانی کی گھڑ گھڑاہٹ یہ سب تصبیح الہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز حمد و ثناء کے بیان میں مشغول ہے ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا بھی تصبیح خوانی کرتا ہے سورہ حج کی آیت بھی اس کی گواہی دیتی ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہر زی روح چیز تسبیح خواہ ہیں جیسے حیوانات اور نباتات چنانچہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہیں کہ ایک مرتبہ حسن رحمہ اللہ کے پاس خیوان آیا تو ابو یزید اور رقاشی نے کہا کہ اے ابو سعید کیا یہ خیوان بھی تسبیح کر رہا ہوگا آپ نے فرمایا ہاں تھا مطلب یہ ہے کہ جب تک تر لکڑی کی صورت تھا تسبیح گو تھا جب کٹ کر سوکھ گیا تسبیح جاتی رہی اس قول کی تائید میں اس حدیث سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں انہیں عذاب کیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں نہیں ایک تو پیشاب کے وقت پردے کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا پھر رسول اللہ نے ایک تر ٹہنی لے کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پر گاڑ دی اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہوں ان کے عذاب میں تخفیف رہے اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تسبیح پڑتی رہیں گی جب خشک ہو جائیں گی تسبیح بند ہو جائے گی واللہ اللہ عالم لیکن صحیح موقف واللہ اللہ عالم یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بے جان اور جاندار اشیاء اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ حکیم و غفور ہے اپنے گنہ گاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے تاخیر کرتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں پھر بھی اگر کفر و فسق پر اڑا رہے تو بے پناہ پکڑ نازل فرما دیتے ہیں بخاری اور مسلم میں ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں پھر جب مواخذہ کرتے ہیں تو نہیں چھوڑتے دیکھو قرآن میں ہے کہ جب تمہارے رب کسی بستی کے لوگوں کو ان کے مظالم پر پکڑتے ہیں تو پھر ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے اور آیت میں ہے کہ بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا سور حج کی آیت نمبر پینتالیس میں ہے من قریت اہلک نہ ہے وہی ظالمہ ہاں جو گناہوں سے رک جائے ان سے ہٹ جائے توبہ کر لے تو اللہ بھی اس پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں جیسے سور نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا سورہ فاتر کے آخر کی آیتوں میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے